عبداللہ بن محمد نے خبر دی کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عمروں نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض صحابہ نے غزوہ احد کے صبح کو شراب پی جو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اور پھر شہادت کی موت نصیب ہوئی صحیح بخاری حدیثمبر چار ہزار